حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تم اپنی فالتو زمینیں بٹائی پر دیتے ہو میں نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول ہم انہیں پیداوار کے چوتھائی حصے یا چند وسق جو کے عوض بٹائی پر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کرو خود کاشت کرو یا کسی کو ایک دو سال کے لیے آریتن بلا معاوضہ کاشت کے لیے دے دو ورنہ رکھے رکھو اوزائی نے اس یعنی یحییٰ بن ابو کثیر کی مخالفت کی ہے اور اس نے کہا ہے ان رافع ان زہی بن رافع سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار نو سو چوون